بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين نے ان کافروں کو اور ان کے باپ داداؤں کو فائدوں پر فائدے دیئے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اب کیا وہی غالب ہیں اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ساتھ آگاہ کر رہا ہوں بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے اگر انہیں آپ کے رب کے کسی عذاب کی بھاپ بھی لگ جائے تو پکار اٹھتے ہیں ہائے ہماری خرابی یقیناً ہم گنہگار تھے ہم درمیان میں لا رکھیں گے عدل کی ترازو کو قیامت کے دن پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا ایک رائے کے دانے کے برابر جو عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے سامعین بناتوں کی تفصیل سماعت کیجیے کفار اور اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں کافروں کے کینے کی اور اپنی گمراہی پر جم جانے کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ انہیں کھانے پینے کو ملتا لمبی لمبی عمریں ملیں انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے کرتوت اللہ کو پسند ہیں اس کے بعد انہیں نصیحت اللہ کرتے ہیں کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کافروں کی بستیاں کی بستیاں بوجہ ان کے کفر کے ملیا میٹ کر دیں اس جملے کے اور بھی بہت سے معنی کیے گئے ہیں جو سور رات میں ہم بیان کرائے ہیں لیکن زیادہ ٹھیک معنی یہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سور احقاف کی آیت نمبر ستائیس میں فرمایا وَلَقَدْ هَلَكْنَا مَا الْقُرَى یعنی ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کی اور اپنی نشانیاں ہیر پھیر کر کے تمہیں دکھا دیں تاکہ لوگ اپنی برائیوں سے باز آ جائیں حسن بصیر رحمہ اللہ نے اس کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ ہم کفر پر اسلام کو غالب کرتے چلے آئے ہیں کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں پر غالب کر رہے ہیں اور کس طرح جھٹلانے والی اگلی امتوں کو اللہ نے ملیا میٹ کر دیا اور مؤمن بندوں کو نجات دے دی کیا اب بھی یہ لوگ اپنے تئیں غالب ہی سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں بلکہ یہ مغلوب ہیں ذلیل ہیں رذیل ہیں نقصان میں ہیں بربادی کے ماتحت ہیں میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف کا مبلغ ہوں جن جن عذابوں سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کا کہا ہوا ہے ہاں جن کی آنکھیں اللہ نے پٹم کر دی ہیں جن کے دل و دماغ بند کر دیے ہیں انہیں یہ اللہ کی باتیں سوند بند نہیں پڑتی بہروں کو آگاہ کرنا بیکار ہے کیونکہ وہ تو سنتے ہی نہیں ان گنہگاروں پر ایک ادنا سا بھی عذاب آ جائے تو واویلا کرنے لگتے ہیں اور اس وقت بے ساختہ اپنے قصور کا اقرار کر لیتے ہیں قیامت کے دن عدل کی ترازو قائم کی جائے گی یہ ترازو ایک ہی ہوگی لیکن چونکہ جو اعمال اس میں تولے جائیں گے وہ بہت سے ہوں گے اس اعتبار سے لفظ جمال آئے اس دن کسی پر کسی طرح کا ذرہ سا بھی ظلم نہ ہوگا اس لیے کہ حساب لینے والے خود اللہ تعالیٰ ہوں گے جو اکیلے ہی تمام مخلوق کے حساب کے لیے کافی ہیں ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہاں موجود ہو جائے گا اور آیت میں فرمایا کہ اے نبی آپ کے پروردگار کسی پر ظلم نہ کریں گے اور سورہ نساء کی آیت نمبر چالیس میں فرمایا ان اللہ لا مثقال ذرہ یعنی اللہ تعالیٰ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے نیکی کو بڑھاتے ہیں اور اس کا اجر اپنے پاس سے بہت بڑا عنایت فرماتے ہیں حضرت لقمان نے اپنی وصیتوں میں اپنے بیٹے سے فرمایا تھا بچے ایک رائے کے دانے برابر بھی جو عمل ہو خواہ وہ پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اللہ تعالیٰ اسے لائیں گے وہ اللہ تو بڑے ہی باریک بین اور باخبر ہیں بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو کلیمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں میزان میں یعنی قیامت کے دن رکھے جانے والے ترازو میں وزن کے اعتبار سے وزن دار ہیں اللہ کو بہت پیارے ہیں سبحان اللہ و بحمدی ہی لا الہ الا اللہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اہل محشر کے سامنے اپنے پاس بلائیں گے اور اس کے گناہوں کے ایک کم ایک سو دفتر اس کے سامنے کھولے جائیں گے جہاں تک وہ نگاہ کام کرے وہاں تک کا ایک ایک دفتر ہوگا پھر اس سے اللہ تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ کیا تجھے اپنے کیے ہوئے ان گناہوں میں سے کسی کا انکار ہے میری طرف سے جو محافظ فرشتے تیرے اعمال لکھنے پر مقرر تھے انہوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا جواب دے گا اے اللہ نہ انکار کی گنجائش ہے نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ظلمن لکھا گیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تیرے پاس کوئی عذر ہے یا کوئی نیکی ہے وہ گھبرایا ہوا ہوگا کہے گا کوئی نہیں پروردگار عالم فرمائیں گے کیوں نہیں بے شک تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا اب ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا جس میں اشد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا جس کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے پیش کر دو وہ کہے گا اے اللہ یہ پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں کیا کرے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھ پر ظلم نہ کیا جائے گا اب تمام کے تمام دفتر ترازو کے ایک پڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پڑے میں رکھا جائے گا تو اس پرچے کا وزن ان تمام دفتروں سے بڑھ جائے گا یہ جھک جائے گا اور وہ اونچے ہو جائیں گے اور رب رحمان الرحیم کے نام سے کوئی وزنی چیز نہ ہوگی یہ روایت ابن ماجہ نیز ترمیدی میں بھی ہے مسترد احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ترازویں رکھی جائیں گی بس ایک شخص کو لایا جائے گا اور ایک پلے میں رکھا جائے گا اور جو کچھ اس پر شمار کیا گیا ہے وہ بھی رکھا جائے گا تو وہ پلّہ جھک جائے گا اور اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا ابھی اس نے پیٹ پھیری ہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا اور کہے گا جلدی نہ کرو ایک چیز اس کی باقی رہ گئی ہے پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے وہ اس شخص کے ساتھ ترازو کے پڑلے میں رکھا جائے گا اور یہ پڑلہ نیکی کا جھک جائے گا مسرد احمد میں ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے غلام ہیں جو مجھے جھٹلاتے بھی ہیں میری خیانت بھی کرتے ہیں میری نافرمانی بھی کرتے ہیں اور میں بھی انہیں مارتا پیٹتا ہوں اور برا بھلا بھی کہتا ہوں اب فرمائیے میرا ان کا کیا حل ہوگا رسول اللہ نے فرمایا ان کی خیانت نافرمانی جھٹلانا وغیرہ جمع کیا جائے گا اور تمہارا مارنا پیٹنا برا کہنا بھی اگر تمہاری سزا ان کی خطاؤں کے برابر ہوئی تو تم چھوٹ گئے نہ عذاب نہ ثواب ہاں اگر تمہاری سزا کم رہی تو تمہیں اللہ کا فضل و کرم ملے گا اور اگر تمہاری سزا ان کرتوتوں سے بڑھ گئی تو تم سے اس بڑی ہوئی سزا کا انتقام لیا جائے گا یہ سن کر وہ صحابی رونے لگے اور چیخنا شروع کر دیا رسول اللہ نے فرمایا اسے کیا ہو گیا کیا اس نے قرآن کریم میں یہ نہیں پڑھا الموازین القسط یہ سن کر اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول ان معاملات کو سن کر تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے تمام غلام کو آزاد کر دوں آپ گواہ رہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہیں